کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتے ہیں کیوں نہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں